بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطا اللہ کلیم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر اسٹارٹ کریں لیکچر نمبر چار بسم اللہ کریں جی today we have to start with lecture number four we have already completed lecture three lectures on numerical analysis جس میں ہم نے بات چیت کی ہے نمبر سسٹم کی جس میں ہم نے بات کی ایررز کی اور ہم آج کل چیپٹر نمبر ٹو پہ ہیں جو جس میں ہم کر رہے ہیں solution of non linear equations ٹھیک ہے لاسٹ لیکچر جو تھا ہمارے پاس جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بائی سیکشن میتھڈ بلزانو کے تحت آج ہم نے کیا کرنا ہے ڈاکٹر صاحب آج ہم نے تین کام کرنے پہلے یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے ریوائز کریں گے کہ کیا کچھ ہم نے کیا لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نیا میتھڈ جو ہے ہمارے پاس regular false method method of position کریں گے کچھ ایکسرسائز کریں گے بچوں کو ایکسرسائز دیں گے اور اس طرح سے لیکچر مکمل کریں گے جی تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر چیپٹر نمبر ٹو کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے اس چیپٹر ٹو میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے کون کون سے میتھڈ ہم نے اسٹڈی کرنے اور اس کے بعد ہم ریوائز کرتے ہیں لاسٹ لیکچر کو جلدی سے quickly and then we go to the regular chapter two solution of non linear equations جس کے اندر کریں گے introduction bisection method regular falsi method method of iteration Newton Raphson method Muller's method and root squaring method ٹھیک ہے نا یہ ہم سارے میتھڈ ان شاء اللہ ڈیفائن کریں گے لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا بائی سیکشن میتھڈ اس کو ہم ایک دفعہ پھر ریوائز کرتے ہیں once again it is due to Bolzano method کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک انٹرول دیا ہے اے اور بی اس کو ڈیوائڈ کریں دو حصوں میں اس کا ایک مڈ پوائنٹ لیں ایوریج لے لیں اور اس کا مڈ پوائنٹ فرسٹ کے ایکس ناٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ کس انٹرول میں آن دا لیفٹ سائڈ ہے یا رائٹ سائڈ پہ جس سائڈ پر ہے اس کو لے لیں باقی کو چھوڑ دیں اور اسی طریقے سے یہ چیز چلتی رہے گی یہ اگزامپل دی تھی ہم نے لاسٹ ٹائم جب ہم مکمل کر رہے تھے لیکچر تو یہ x cube minus nine x plus one is equal to zero جس کا ہم نے روٹس دیکھنا تھا ٹو اور فور کے درمیان ہم نے اسٹارٹ کیا ٹو اور فور کو اور اس کے بعد ہم نے پوزیشنس معلوم کی اس کو میں کوکلی ریوائز کر دیتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب نے لاسٹ ٹائم کافی ایکسپلین کیا تھا f x is equal to x cube minus nine x plus one یہ ہمارے پاس فنکشن ہے اس کی ایف ٹو یعنی اس کی value at equal to minus nine ہے اس کی ایٹ فور ہے اب اس کو f two into f four کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جواب نیگیٹو آئے گا کیونکہ twenty nine nine into minus will be a negative number تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ hence the root lies between two and four یعنی کہ یہ جو ایک چیز ہے یہ آپ کے پاس گارنٹی دیتی ہے کہ اس کا سولوشن ٹو اور فور کے درمیان ہوگا پھر چلتے ہیں جناب x naught is equal to two x one is equal to four نا وی ڈیفائن اندر انٹرول وہ کیا ہوگا x two is equal to x naught plus x1 one divide by two وہ ہمارے پاس two plus four divide by two which is equal to three آ گیا آپ کے پاس تو آپ کے پاس x two is equal to three ہے as a first approximation to a root of f x equal to zero and we note that f three is equal to one therefore f two into f three once again is negative this the root lies between two and three یہ ایک اندر ٹو اور فور سے ہم نے ریڈیوس کر دیا اتنے بڑے انٹرول کو ہاف میں کر دیا کہ اور ٹو اور تھری کے درمیان رہے گی ٹھیک ہے نا so the over root will be between two and three اس کے بعد ہم نے فردر دو اسٹیپ کیے جس میں ایکس تھری معلوم کیا ایکس فور معلوم کیا ایکس تھری ہمارے پاس ٹو پوائنٹ فائیو آیا تو کیا ٹو اور فور سے اب ٹو پوائنٹ فائیو فائیو کے درمیان رہ گیا اینڈ اینڈ دین پاس two point eight seven five آ گیا and x six was two point nine three seven five یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیلکولیٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس x one x naught x one x two x three x four x five x six کیا پوائنٹس آئے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی سی طریقے بڑی خوبصورتی سے آپ کو بتایا تھا کہ کتنا کلوز آپ جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے جب آخر میں ایف ایکس این کی ویلیو معلوم کی تھی minus zero point zero something آئی تھی تو اگر آپ اس کو فردر جانا چاہتے ہیں تو فردر جائیں ایکس سیون معلوم کریں ایکس ایٹ معلوم کریں آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کے پاس کمپیوٹر موجود ہے ایک بٹن پریس کریں کمپیوٹر پروگرام آپ نے لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا اگر نہیں لکھا ہوا ہے تو لکھ لیں اور اگر نہیں ہے تو جو ہم ابھی بکس بتائیں گے اس کے اندر بہت سارے پروگرامس لکھے ہوئے ہیں دیے ہوئے ہیں سب سے زیادہ جو کام میتھمیٹکس میں ہوا ہے وہ نومیریکل انالیسز میں ہوا ہے لوگوں نے جو کمپیوٹر پروگرامس بڑے ایفیشینٹ پروگرامس مختلف لینگویج میں فورٹرین سے اسٹارٹ کر کے بیسک کے اندر الگول کے اندر اور آج کل سی او سی پلس میں بڑے اچھے اچھے پروگرام لکھے ہوئے ہیں آپ بھی لکھیں آپ بھی ٹرائی کریں جس لینگویج کے اندر آپ لکھنا چاہیں لکھیں یا جو دوسرے میتھمیٹکس کے پاورفل پیکیجز ہیں اس کو استعمال کرنے کی بھی کوشش کریں ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو جواب مل جائے گا کتنی ہی بڑا انٹرول ہو آپ اس کو کیلکولیشن دیں فریکشن آف اے سیکنڈ کے اندر آپ کو جواب مل جائے گا ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ایکوریٹلی جواب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا چاہتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کا ایکسپیریمنٹ ہے وہ کتنا سینسٹیو ہے کتنا اسٹرانگ ہے اور اس کو کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ n is equal to two three four five six اور سکس پھر اس کی ویلیو آپ کی ایکس این کی کیا ہے two point nine three seven five اور f x n minus zero point zero nine zero one یہاں تک ٹھیک ہے یہ لاسٹ ٹائم میں ہم نے کیا کیا تھا آپ کو بتایا تھا اس کو میں نے ریوائز کرا دیا لاسٹ ٹائم لیکچر میں تین باتیں کی تھی جیسے میں نے بتایا تھا کلوز کرتے ہوئے بھی کہ ہم نے کچھ فنڈامنٹل پراپرٹیز کی تھی انٹرمیڈیٹ پراپرٹی کی تھی اور سب سے اہم جو انٹرمیڈیٹ پراپرٹی یہاں پہ ہم اپلائی کر رہے ہیں جس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ویلو ہے وہ آپ کے پاس سائن کہاں پہ چینج کرتی ہے جس میں ہم نے بات کی تھی a less than x less than b a less than equal to x less than equal to b close interval اور آپ بیٹا کہیں پہ بھی لائی کرتا ہے تو اے لیس دین بیٹا از لیس دین بی وہی پراپرٹی یہاں پر ہم نے لگائی کیوں ڈاکٹر صاحب جی بالکل اے لیس دین بیٹا لیس دین بی والی پراپرٹی کو ہی استعمال کیا اور یہاں پر اس وقت ہم نے بیٹا کو two point nine three seven five پہ آ کے ہم رک گئے ہمارے لیے یہ سفیشینٹ ہے بٹ ایز ڈاکٹر صاحب said and I also mentioned last time اگر آپ فردر اور ایکوریسی ڈیولپ کرنا چاہیں تو آپ یہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں تو ایٹ لیسٹ میتھڈ سمجھنے کے لیے یہ سفیشینٹ اسٹیپس ہیں تو اب آپ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں اور ریگولر فالسی میتھڈ کے اوپر آتے ہیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے ریگولر فالسی یہ ریگولا فالسا نہیں ہے ریگولر فالسی فالس سے مراد ہے جیسے میں نے بتایا کہ میتھڈ آف فالس پوزیشن یہ ہم دیکھیں گے کہ فالس پوزیشن کہاں پر آتی ہے کس جگہ سے آتی ہے اور اس کا نام کیوں فالس پوزیشن رکھا ہے تو that's what we will try to explain پہلے ہمیں بتاتے ہیں میں اس کو ایکسپلین کروں گا جو کہ بکس کے اندر موجود ہے جو ہماری سلائڈس کے اوپر ہے I try to explain with help of these one then after let me just read it what is on the we choose two minus one once again here we choose two point that f x and f x minus one of opposite signs intermediate value property suggests that the graph of y, f, y is equal to fx crosses the x-axis between these two points and therefore a root say lies between these two points. تو یہ جناب ہم نے بتایا آپ کو پہلی چیز کہ ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں ایک ایکس این ہے اور ایک ایکس این مائنس ون ہے اور اس میں ایف ایکس این کی ویلیو اور f x n minus one کی ویلیو کیلکولیٹ کی تو دونوں اپوزٹ سائن ہیں تو ہم نے کہا کہ انٹرمیڈیٹ پراپرٹی کے تحت کہ اس کا کہیں نہ کہیں روٹ ضرور لائی کرے گا اس انٹرول کے درمیان یعنی ان دو پوائنٹس کے درمیان this to find a real root of f x is equal to zero using regular falsi method we replace the part of the curve between the points A x n f x n and B x n minus one f x n minus one by a chord in that interval and we take the point of intersection of this chord with x axis as a first approximation to the root اب کیا کیا ہے ہم نے دیکھیں ہمارے پاس نان لینئر اکویشن ہے تو کوئی نہ کوئی کرو کسی طرح کا ہوگا ان کرو میں سے دو پوائنٹس ہم نے ایکس این اور x x n n and minus one ہم نے چوز کر لیے اور یہ جو ہمارے پاس کرو تھا اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا کارڈ کے ساتھ یعنی کہ اسٹریٹ لائن کے ساتھ جب اسٹریٹ لائن کے ساتھ ہم نے ریپلیس کیا تو اسٹریٹ لائن کہیں نہ کہیں ایکس ایکسس پہ کٹ کر رہی ہوگی اور جس جگہ پہ یہ ایکس ایکسس پہ کٹ کر رہی ہوگی تو وہ پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے فرسٹ اپروکسیمیشن آ گئی جس جگہ پہ بھی یہ کارڈ اس کو انٹرسیکٹ کرے گی کو ایکس ایکسس کو وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے فرسٹ اپروکسیمیشن ہے وہاں سے اسٹارٹ کریں گے اور پھر فردر ہم چلتے جائیں گے ٹھیک ہے نا اب ہم نے ایک کارڈ کی ہے کس جگہ پر ایک پوائنٹ جس پہ value of x is x n اور دوسری جگہ پر ایکس کی value x n minus one دو پوائنٹس ہم نے کوئی کنزیکٹو لے لیے ہیں اب یہ جو دو پوائنٹس ہم نے لیے تھے تو اس سے ہمارے پاس کیا چیز ہے ہم ایک اکویشن بنا سکتے ہیں نا the the the of chord joining points A and B is y minus f x n divide by x one minus f x n equal x n divide by x n minus one minus x n یہ ہم نے کیا کیا ایک کویشن آف اسٹیٹ لائن معلوم کی کون سے فارمولے سے وہی فارمولا جو ہمارے پاس سیکنڈ ایئر میں آپ کے پاس ہوتا تھا ایف ایس سی کے اندر جس میں کہتے تھے y minus y one over y two minus y y minus y one divide by y two minus y one is equal to x minus x one divide by x two minus x one ٹھیک ہے نا یہ دو پوائنٹس کے ساتھ جو اکویشن ہم لکھا کرتے تھے یہ وہی اکویشن ہم نے یہاں پہ لکھی اب یہ جو اکویشن ہے کس کی کارڈ کی اکویشن ہے اب یہ کارڈ کی اکویشن کیا ہے ایکس ایکس کٹ کرتی ہے کس جگہ پہ کٹ کرتی ہے جہاں پہ وائی کی ویلو زیرو ہے یا ایف ایکس کی ویلو زیرو ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ایف ایکس این جو ہے ہم یہاں پہ زیرو پٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا the value of x will be equal to x is equal to x n minus x n minus x n minus one once again x is equal to x n minus x n minus x n minus one divide by f x n minus f x n minus one multiplied with f x n یہ آپ کے اسکرین پہ آیا ہوا ہے اس کو ذرا سا غور سے دیکھ لیں یہ آپ کے پاس کس کی ویلو آئی ایکس کی ویلو آئی یعنی اس پوائنٹ کی آئی جو کہ آپ نے اپروکسیمیٹ کرنا تھا ٹھیک ہے نا یہ وہ ویلو آ گئی آپ کے پاس ایکس کی ویلو آپ نے معلوم کرنی تھی وائی کی ویلو یہاں پر زیرو ہے تو پھر کیا کریں گے آگے has the first approximation to the root of f x is equal to zero is given by کس سے یعنی x n plus one will be equal to یعنی اپروکسیمیشن آپ کر رہے ہیں آگے جا رہے ہیں اس کو امپروو کر رہے ہیں x n plus one is equal to x n minus x n minus x n minus one divide by f x n minus f x n minus one f x n یہ ہم نے کوشچن نمبر 2.2 کہہ دیا 2.1 اوپر تھی یہ 2.2 ہے we observe that the value of f at the point x n minus one and the value of f at the point x n plus one are of opposite sign lined A B and A one so once approx ہم نے کیا یہ ہم نے ویلو معلوم کی کس کی ایک انٹرمیڈیٹ پوائنٹ کی پہلے ہم نے کسی جگہ پر بھی ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ دیکھا اسٹارٹنگ پوائنٹ کو پھر ہم نے بہتر کیا اور بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اب اس کے اس کے ہم اگزامپل کی طرف جائیں میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے جو آپ کی اسکرین پر بھی آیا ہے اس کو ایک دفعہ ریوائز کر دیں کیونکہ بہت زیادہ کنفیوژن تھی کسی جگہ پہ ایکس این تھا کبھی کسی جگہ پہ ایف ایکس این تھا f x n minus one تھا and so on so for simplicity چیز یہ کرو ہے کرو کو ریپلیس کر دیا کارڈ کے ساتھ کہ کارڈ کو دیکھا کہ کہاں پہ ایکس ایکس پہ کٹ کرتا ہے وہ پوائنٹ دیکھا اور اس پوائنٹ کو ہم نے اسٹارٹ کیا یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اس کو فردر ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کوشش دوبارہ سے ایک دفعہ جی بالکل میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں اپنے الفاظ میں یہ ایسا ہے کہ دا میتھڈ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں regular falsi method Latin language کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے میتھڈ آف فالس پوزیشن تو جیسے کہ انڈیکیٹڈ ہے کہ ہم ایک غلط پوزیشن لیتے ہیں position that is not actually the the one that we are looking for یعنی وہ روٹ کی ویلیو نہیں ہے تو اس کو ایسٹیمیٹ کرنا ہے اسے کیسے ایسٹیمیٹ کرنا ہے ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں اس کو ایسٹیمیٹ کیا تھا by working out method called section method bisection method میں ہم نے uh, ایک انٹرول چوز کیا the interval was such that the point the function f and a and f f b دونوں at least they change the sign once لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ کارڈ کس طرح سے وہ بیہیو کرے گی اب یہاں پر جو ہم نے ریگولر فالسی فنکشن میں لیا اس میں پہلے سے یہ کنڈیشن لگا دی کہ جو پوائنٹس ہم کنسیڈر کر رہے ہیں وہ پوائنٹس ایکس ناٹ اور ایکس ون اگر ہیں تو ان دونوں پوائنٹس کے اوپر already function is cutting the the function at least once تو یہ کنڈیشن آلریڈی اس کے اوپر امپوزڈ ہے اور سو so اگر ہم فنکشن کو ملائیں جنرل فنکشن عام طور سے کیونکہ یہ نان لینئر اکویشن ہے تو اس میں کرویچر ہوگا اٹ کی not be a straight line اگر اسٹریٹ لائن ہوتی تو پھر اس کی لینئر اکویشن ہوتی تو کیونکہ یہ کرویچر ہے تو ہم اس کرویچر کو اپروکسیمیٹ ہم نے لینی ہے پہلی اپنی initial value so what we do we take a straight line تو کارڈ کے جو اینڈ پوائنٹس ہیں ان کو ہم جوائن کرتے ہیں ان دونوں کو جوائن کرنے سے دونوں پوائنٹس کو x one y one x two y two consider کر لیتے ہیں دونوں پوائنٹس کو اور ان دونوں پوائنٹس کے ملانے سے جو اسٹریٹ لائن بنتی ہے اس اسٹریٹ لائن کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اب ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ایک اسٹریٹ لائن ایکس ایکسس کو کٹ کر رہی ہے تو وہاں پر کیا چیز زیرو ہوگی وائی کی ویلیو زیرو ہوگی سو یو ریمبر ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو یاد دلایا آپ نے میٹرک ایف ایس سی میں یہ ایکویشن کی ہوگی y two y minus y one divided by y two minus y one is equal to x two minus x one اور x minus x two divided by x minus x one the same equation اسی کو ہم لے کے دوبارہ اس میں چلتے ہیں صرف اس میں فرق یہ ہے کہ y where there is y occurring اس کو ہم نے ریپلیس کر لیا ہے ایف آف ایکس سے تو آپ کو پتہ ہے کہ وائی کی ویلیو بھی ویلیو آف دی فنکشن کے برابر ہی ہوتی ہے آرڈینیٹ ویلیو کے برابر ہوتی اور ہم ان جنرل ٹرمس کنسیڈر کر رہے ہیں پوائنٹس ہم لے رہے ہیں as x n and x n plus one correspondingly there is y n and y n plus one اور ان کی جو کرسپونڈنگ ویلیو ہوگی وہ ہوگی f of x one n y f اور f of x n plus one ان کی ویلیو کو جب ہم پہلی ویلیو وائی کو زیرو رکھتے ہیں جب ہم وائی کو زیرو رکھیں گے تو whatever values we obtain اس میں صرف ایک ان نون رہ جائے گا اور وہ ان نون ہوگا ایکس کی ویلیو ایک x کی ویلیو جو ہم نے ڈٹرمن کرنی ہے that gives a starting point initial point ہمیں پہلا مل جاتا ہے کہ کس پوائنٹ سے ہم فنکشن کے روٹ معلوم کرنے کی کوشش کریں تو جس طرح کے فارمولہ میں جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں آپ کے نوٹس میں 2.1 اور 2.2 سے بتایا گیا ہے we start from the one continue finding اور فنکشن معلوم کر کے فارمولے کی ویلو دیکھیں گے کہ کہیں فنکشن زیرو تو نہیں دے رہا f of x n zero تو نہیں آ رہا f of x n plus one zero تو نہیں آ رہا تو جہاں پر وہ زیرو آ جائے وہاں پر جا کر ہم رک جائیں گے اب ظاہر ہے ہم جیسے پہلے اصولی طور پہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایگزیکٹ زیرو شاید کبھی نہ آئے ہو سکتا ہے ان سم کیسز آ جائے لیکن شاید کبھی نہ آئے لیکن to the level to the desired level of accuracy when you get it that that is the point where you will stop we explain this further with a real example جو ہم نے بتائی ہے ڈاکٹر صاحب ایگزامپل سے شروع کریں جی ایگزامپل چل شروع کرنے سے پہلے دو باتیں اور میں کرتا چلوں ہم نے جب یہ آپ کو بتایا ایکویشن تو کچھ لوگ تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں میں ایک دفعہ ریوائز کر دوں سمپل سی جیومیٹری جو کوآڈینیٹ جومیٹری آپ نے پڑھی تھی وہی چیز ہے جس میں آپ نے کہا تھا y is equal to m x plus c equation of straight line ہوتی ہے جس کے آپ کے پاس سلوپ ایم ہوتا ہے اور سی وائی انٹرسپٹ ہوتا ہے y is equal to m x plus c اگر آپ کے پاس ایک پوائنٹ آ جائے جس پوائنٹ یعنی ایکس ون ون وائی سے گزر رہی ہے تو اس کی تھے y y minus minus one one is to m into x x اب اگر ایم آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور دو پوائنٹس آپ کو دیے ہوئے ہیں دو پوائنٹس کون کون سے دیے ہوئے x x one one y two y two تو اس کا سلوپ کیلکولیٹ کرنے کا formula m is equal to y two minus y one divide by x two minus x one تو یہی ایم وہاں پر پٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گی شاید ہم دونوں نے بار بار کہہ کے کوئی چیز صحیح شاید کسی جگہ پہ غلط کہہ دی ہو دوبارہ سے میں کہہ دیتا ہوں y minus y one divide by y two minus y one is equal to x minus x one divide by x two minus x one یہ ایک فارمولا ہم نے یہاں لگانے کی کوشش کی ہے ایک بات اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ہم بہت قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ایک پازیٹیو اسٹوری ایک تھوڑی سی نگیٹو پازیٹیو یہ ہے کہ آپ کسی ڈرگس کو ڈھونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کیمسٹ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے کام کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس علاج کا اس مرض کا کوئی نہ کوئی علاج ہونا چاہیے مثال کے طور سے تو بستہ بستہ فار کینسر کے ڈرگ اب کینسر بھی ہزاروں طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ان کی کوئی ڈرگس آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ان کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس کو کسی جانور پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں پہلے اس جانور کو کینسر کے ٹیکے لگاتے ہیں اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو کیموتھراپی وغیرہ کہتے ہیں اور اس کو جو آپ کے پاس یہ جو کینسر ہوتا ہے اس کو کسی طرح سے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے یعنی یہ دوا ایک دوا دوسری دوا تیسری دوا چوتھی دوا کتنی زیادہ کتنی جلدی مؤثر ہو سکتی ہے اور اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اور ہم الٹیمیٹلی کسی نہ کسی اچھی جگہ اس پہ پہنچ جاتے ہیں اب یہ ایک ایسا موزی مرض ہے جس کی ابھی تک صحیح دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے گو کہ اس کو کافی حد تک کنٹین کر لیا گیا لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اور بیماریاں ہیں جن کا علاج نکل چکا ہے مثال کے طور سے ٹی بی ہے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ٹی وی کو تقریباً ایریڈیکیٹ کر دیا گیا تھا آج کل دوبارہ سے آ رہی ہے لیکن پھر اس پہ کوشش کر رہے ہیں ہیپیٹائٹس ہے اس کی ویکسین وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ڈرگس کیا کرتے ہیں قریب قریب قریب قریب اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ آئسولیٹ کرتے جاتے ہیں آئسولیٹ کرتے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں یہ تو پازیٹیو بات ہے جس کے اندر آپ ڈرگس کی بات کرتے ہیں جس میں کیمیکل کی بات کرتے ہیں پینٹس کی بات کرتے ہیں تو بہت ایک نیئر اس پہ پہنچ جاتی ہے اب پہلے زمانے میں اتنے زیادہ کلرس نہیں ہوتے تھے اب بہت سارا کلرس ہوتے ہیں ایک کلر کو دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں دوسرے کو تیسرے کے ساتھ تو کوئی براؤن ہو جاتا ہے کوئی بلو ہو جاتا ہے کوئی ریڈ ہو جاتا ہے کوئی اورنج ہو جاتا ہے کوئی میجنٹا ہو جاتا ہے and so on so forth اب نیگیٹو سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں تو کیا کرتے ہیں خدا نخواستہ کسی جگہ پہ کوئی چوری ہو گئی ڈاکہ پڑ گیا اب پولیس والے کیا کرتے ہیں اس کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مجرم وہ کلپریٹس جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ اس طریقے سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بے گناہ بھی اس کے اندر نہ آئے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ لوگ کہیں بھاگ نہ سکیں ان جگہوں کو کیا کرتے ہیں نیرو ڈاؤن کرتے ہیں اور نیرو ڈاؤن کرنے کے بعد ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ چیزیں پریکٹیکل لائف میں بھی آتی ہیں اور ریئل لائف کے اندر آپ کو آتی ہیں جو کہ ہم یہاں پر تھیوریٹیکلی بات کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی چیز کا سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کویشن کہاں سے آئی ہے کسی کیمیکل پروسیس سے آئی ہے کسی نیوکلیر پروسیس سے آئی ہے یا کسی اکنامک پروسیس کے ذریعے آئی ہے یا کوئی بزنس سولوشن ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ چیزیں ہمیں اس وقت پتہ نہیں ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سولوشن کیا ہوگا پھر ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جناب طریقہ کار بائی سیکشن میتھڈ کر رہے ہوں چاہے آپ یہ ریگولر فالس سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فالس پوزیشن میتھڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی الٹیمیٹلی ہم روٹ تک یعنی اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اب جناب اگزامپل کی طرف آتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس ایگزامپل کو لیتے ہیں جلدی سے کرتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے ہم نے کیا کہا ہے کہ use the regular falsi method to compute a real root of the equation پہلی چیز یہ ہے کہ ریئل روٹ معلوم کرنا ہے انجینئر کی بات چیت نہیں کرنی ہے x cube minus nine x plus one is equal to zero یہ وہی کویشن نہیں ہے پہلے جو کی تھی کنڈیشن کیا ہے اس پہ the root lies between two and four پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا اگر روٹ ٹو اور فور کے درمیان لائی کرے تو پھر کیسے اس کو سالو کریں گے اس کا روٹ کہاں پر ہوگا ایک تو چیز یہ ہے کہ شاید ٹو اور فور کے درمیان مل جائے اگر آپ دیکھیں ٹو اور فور کے درمیان نہیں ہے تو پھر تو آپ کا کام آسان ہو گیا لیکن اگر ٹو اور فور کے درمیان ہے تو پھر اس کو آپ آگے معلوم کریں سیکنڈ چیز ہے if the root lies between two and three اب ٹو اور فور سے کم کر کے ٹو اور تھری کے درمیان آ گیا تو یہ ایک انڈیکیشن دے رہا ہے کہ شاید ٹو اور تھری کے درمیان ہی اس کا روٹ لائی کرے گا پھر کمنٹ آن دا ریزلٹس یعنی آپ نے دونوں کو کمپیئر کرنا ہے ٹو اور فور کا بھی اور ٹو اور تھری کا بھی اس کو سولوشن کرتے ہیں وہ جو طریقہ کار ہم نے بتایا تھا جس کے اندر x n plus one is equal to x and so on so forth کیا تھا نا وہی کرتے ہیں let f x equal to x cube minus nine x plus one f two is equal to minus nine پہلے بھی نکالا تھا اور f four is equal to twenty nine پہلے بھی کیلکولیٹ کیا تھا پچھلے ایگزامپل میں since f two and f four are of opposite sign the root of f x equal to zero lies between two and four یعنی یہ ایک گارنٹی ہو گئی اتارٹی ہو گئی کہ جی آپ ٹو اور فور کے درمیان سولوشن ضرور لائی کرے گا اسی وجہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سولوشن نہ لائی کریں لیکن اس کیس کے اندر یہ ہے کہ solution do exist now taking x one is equal to two and x two is equal to four and using regular falsi method the first approximation is given by وہی والا فارمولا جس میں x3 three is equal to x two ٹھیک ہے نا ایکس این پلس ون کی جگہ اب آپ کے پاس کیا گیا ایکس تھری کیونکہ این کی ویلو ہم نے ٹو رکھ دی ہے x three is equal to x two minus x two minus x one divide by f x two minus f x one multiplied with f x two تو اب آپ کے پاس ایکس ٹو کی ویلو فور دی ہوئی ہے اور آپ نے یہ ویلیوز پٹ کی ہے four minus two into twenty nine divide by thirty eight is equal to two point four seven three six eight what do we get x three is equal to two point four seven three six 8 یہ آ جناب آپ کے پاس x3 تھری آ گیا پہلے آپ کے پاس x1 اور x2 تھا آگے چلیں نا the value of f at the point x three is equal to minus six point one two six four four since f x two and f x three are of opposite signs the root lies between x two and x three ٹھیک ہے نا اب ہمارے پاس نیرو ڈاؤن ہو گیا جو آپ کا انٹرول تھا وہ کہاں پر رہ گیا ایکس ٹو اور ایکس تھری کے اندر the second approximation to the root is given as اب میں نے ایکس فور معلوم کیا کیا معلوم کیا ڈاکٹر صاحب ہم اب ایکس فور کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں ہم ایکس فور کو اس لیے کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے ایکس ون کر لیا تھا ایکس ٹو کر لیا تھا اور اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کی نیرو کوشش کر رہے ہیں اور جو ریزلٹ ہمارا آ رہا ہے وہ زیرو کے قریب نہیں آ رہا جیسے f x three f of x three ہے اس کی value I minus six point one two three تو یہ زیرو سے تو بہت دور ہے تو that means we have to continue till we get a answer which is closer to zero یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک اہم بات بتائی ہے کہ زیرو کے قریب نہیں ہے یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ابھی آپ نے آگے چلنا ہے اگر زیرو کے قریب ہوتا تو پھر چیز تھوڑی سی ذرا بہتر ہوتی یعنی زیرو پوائنٹ کے قریب تو پھر ہم سوچ بھی سکتے تھے لیکن اس صورت میں ہم نے آگے چلنے چلنا ہے تو ایکس فور معلوم کیا وہی فارمولا لگایا x four is equal to x three minus x three minus x two divide by f x three minus f x two f x three and that is equal to two point seven three nine eight nine ہم پانچ ڈیجٹ تک نکال رہے ہیں two point seven three nine eight nine اب پھر دیکھیں therefore f x four is to minus three point zero nine zero seven zero seven with again I try to take the cue from doctor صاحب کہ ہمارے پاس ابھی بھی ایف ایکس کی ویلو مائنس تھری ہے یہ زیرو کے قریب نہیں ہے اس کا مطلب یہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ آگے چلو ابھی رکو مت you will have to proceed further پھر ہم دیکھتے ہیں وہی دوبارہ سے نیکسٹ ٹریشن آ گئی پہلے دو اٹریشن کر چکے ہیں اب تھرڈ اٹریشن کی طرف آ رہے ہیں اور یہ ٹریٹو میتھڈ ہے اس کو آگے ہم نے چلانا ہے نا since f x two and f x four are of opposite sign the third approximation is obtained from ٹھیک ہے نا ابھی ہم نے دیکھا کہ ایکس ٹو اور ایکس فور کے درمیان ایک اور اپروکسیمیشن ہم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے فارمولا کیا آئے گا once again the same x n plus one والا x five is equal to x four minus x four minus x two divide by f x four minus f x two multiplied with f x four approx value معلوم کریں کس کی ایف کی ایٹ will x5, one point three two six eight six دیکھیے دو اسٹیپ کے اندر پہلے آپ کے پاس ایف کی ویلو کیا آ رہی تھی مائنس سکس آئی تھی پھر مائنس تھری آئی اب آپ کے پاس مائنس ون یعنی کہ بہت قریب آپ پہنچ رہے ہیں اگر آپ وہاں پہ چھوڑ دیتے تو آپ کے پاس پرابلم مختلف ہوتا ٹھیک ہے نا بالکل یس کہ اب ہم قریب we are coming to at each at each step we are getting closer to our answer ہر ہر ایک میں فائدہ ہو رہا ہے نا دیر از این امپروومنٹ اس کو آگے ختم کریں اس کو آگے جی۔ جناب یہ ہمارے پاس ایف ایکس فائیو آ گیا پہلے ہم نے ایف ایکس فور معلوم کیا تھا اب ایف ایکس فائیو معلوم کیا پہلے جواب آیا تھا minus three point zero nine zero seven zero seven now the answer کافی قریب پہنچ رہے ہیں ہم زیرو کے this procedure can be continue till we get the desire are shown as in the table table ہم نے دکھایا کہ این کی ویلو ٹو تھری فور ہے تو ایکس این پلس ون کیا آیا اور f x n plus one کیا آیا تو یہ ہمارے پاس ویلوز ہیں اس کو ذرا سا دیکھ لیں اور یہاں تک ہم پہنچ گئے اس کے بعد اگر ہم چاہتے تو ہم ایکس سکس بھی لے سکتے تھے اور ایکس سیون بھی لے سکتے تھے ایکس ایٹ بھی لے سکتے تھے اور جتنا بھی ہم فردر جائیں گے تو یہ امید ہے کہ یہ بہتر ہو جائے گا ہم نے کیا کیا ہے شاید یہیں تک اس کو روکا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک جواب آیا جی ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھنے کی یہ بات ہے کہ اس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے یہ ہم آبزرو کریں کہ at each step of the exercise and two پہ ہمیں ایکس کی جو ویلیو ملی وائی کی وہ کچھ اور جو بھی تھی اس کے بعد ایچ اسٹیپ پہ we are getting closer to zero although not exactly zero and in fact not near enough four پر جو ویلیو آئی ہے فورتھ نمبر پر as when n is four تو ہماری ویلیو ہے minus one point three two six eight six تو اس ویلیو کو ہم زیرو تو نہیں گنتے مگر اس میتھڈ میں ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ at least this is converging doctor صاحب نے شروع میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہم کنورجنس پر کنورجنس پر بھی بات کریں گے اور وہ اس لیے مینشن کیا تھا کہ یہ جو میتھڈز ہیں سم ٹائمز یہ راستہ بھٹکا دیتے ہیں یہ زیرو کی طرف نہیں جاتے بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم effects getting closer to zero we are getting away from zero so اس کو کہتے ہیں کہ we are diverging from the solution لیکن اس کیس میں if we are getting closer to zero that means the uh, is converging and the our efforts are being fruitful and we are moving in the right direction یہ بڑی اہم بات ہے کہ at each each at each step اگر ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھتے جائیں کہ فنکشن زیرو کے قریب آتا جا رہا ہے ہمارا سولوشن زیرو کے قریب آتا جا رہا ہے it means we can continue to move in the same direction if you want to do so ویسے ہی ڈاکٹر صاحب جی آپ نے ٹھیک کہا اب اس ٹیبل کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس ٹیبل کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایکس این پلس ون جو ہے پہلے جو تھا ایٹ این ایجیکل اس کی ویلو تھی two point four seven three six eight ہم نے جو پہلی ٹریشن کی اس کے بعد این تھری پر اس کی ویلو آ گئی two point seven three nine eight nine یعنی جو اس کی موومنٹ تھی وہ تقریباً پوائنٹ تھری کے قریب تھی پوائنٹ ٹو سکس کے قریب تھی لیکن نیکسٹ اسٹیپ میں اگر آپ دیکھیں تو این کی ویلو تھری سے این کی ویلو فور پہ یہ 2.7398 سے 2.86 کی طرف یہ آیا ٹھیک ہے نا 2.86 تو اس کے اندر یعنی ڈفرینس تھوڑا سا کم ہو گیا ٹھیک بات ہے یعنی کہ وہ جو ایک بات ہم کہہ رہے تھے نا کنورجنس کی یہ کنورج ہو رہا ہے یعنی کہ اس کے قریب سے قریب قریب پہنچتا جا رہا ہے یہ بھی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے اور جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ابھی جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ایک آدھ لیکچر کے بعد جس کو اسٹاپنگ رول ہے کس وقت آپ نے روکنا ہے یعنی کہ یہ ایک بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے پڑتی جب آپ گاڑی چلاتے ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہیں اگر آپ فاسٹ موٹر سائیکل چل رہی ہے بڑی تیز اور پھر بریک لگائیں گے تو کیا ہوگا الٹنے کے چانسز ہیں سلپ ہونے کے چانسز ہیں ایکسیڈنٹ کے چانسز ہیں لیکن اگر آپ سلولی آپ کریں گے تو ایک وقت پہ آ کے آپ اگر بریک لگائیں گے تو کوئی نہ پیسنجر کو پرابلم آئے گی اور نہ ہی موٹر سائیکل کو نقصان ہوگا یہی چیز یہاں پر بھی ایک اسٹاپنگ رول آپ کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے کوئی الگوریتھم کوئی پروسیجر کو کیسے روکنا ہے ٹھیک ہے نا that's one of the very important thing ورنہ تو کمپیوٹر کیلکولیشن کرتا جائے گا کرتا جائے گا رکے گا ہی نہیں ٹھیک ہے نا آپ نے اس کو لوپ میں ڈال دیا لوپ کو کسی وقت تو روکنا ہے نا ٹرمنیٹ کرنا ہے that's what we will have to tell you at later stage تو یہ جناب ہمارے پاس فرسٹ تھا جس میں ہم نے ویلو چیک کی اسی کوشچن کی x cube minus nine x plus one is equal to zero کس کے اوپر جبکہ ہم نے f is equal x equal to two اور فور کے درمیان اس کی ویلو چیک کی سیکنڈ پارٹ کیا تھا جس کے اندر ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا چیک کرنا تھا کس جگہ پر ٹو اور تھری کے اندر اسی اسٹیپ کو اسی پروسیس کو اسٹارٹ کریں یہاں سے آپ کو ایک چیز کیوں ملنا چاہیے ایک آپ کو گائیڈ ملنا چاہیے ایک چیز ملنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کیوں بنایا کس لیے بنایا ابھی دیکھیں کتنا بور سا کام ہے کہ پہلے آپ نے ٹو پہ کیا پھر تھری پہ کیا پھر فور پہ کیا پھر فائیو پہ کرتے جا رہے ہیں اب آپ نے کیا کیا کمپیوٹر کو کہا کہ جی n is equal to two to two thousand دوسرے صاحب کا موڈ آیا نہیں ٹو تھاؤزینڈ کم ہے فائیو تھاؤزینڈ کرو کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں پہلے بیچارے کیا کر رہے ہوتے تھے میری طرح جو منشی لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے کیلکولیشن کیلکولیشن کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں پھر کیلکولیٹر آئے انہوں نے تھوڑی سی زندگی آسان کی اس کے بعد ان کمپیوٹرس نے تو کافی زندگی آسان کر دی لیکن ایک آپ لوگ جیسے ڈی سی ایس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کی لائف تھوڑی سی اور ڈیفیکلٹ کر دی ڈیفیکلٹ کیوں کر دی کمپیوٹر پروگرام لکھنے پڑ رہے ہیں اگر یہ باتیں نہ ہوتی نومیریکل لیسز نہ ہوتا تو شاید کمپیوٹر پروگرام کم لکھنے پڑتے کوئی بات نہیں زندگی اسی طریقے سے آسان ہوتی جاتی ہے کمپیوٹرس نے جہاں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کیا وہاں آپ نے کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے ہماری زندگی کافی آسان اور سہل کر دی ہے ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں سیکنڈ اس کے اوپر f f two two two is is equal equal minus nine and three one تو جناب یہ ایک گارنٹی ہے کہ آپ اس کا جو روٹ ہے اور کے اندر لائی کرتا ہے same sort of thing using regular falsi method first یعنی ہے آپ کے پاس کیا جواب آ جائے گا ایک اسٹیپ میں 3 that will be equal to 3 minus one by ten two two point equal zero point seven جی جناب ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی جلدی سیون ون ون آ گیا یہ اس لیے کہ ہم نے اس بار جو انٹرول ہم لے رہے ہیں وہ ٹو پوائنٹ اور تھری کے درمیان لے رہے ہیں جو پہلا کوشچن تھا وہ تھا ہمارا ٹو اور فور کے درمیان اور this one is between two and three تو اس بار ایسا چانس ہوا ہے اتفاق سے کہ ہم زیادہ ریپڈلی کنورج کر رہے ہیں تو function is converging rapidly to the zero level لیکن ابھی بھی ہمیں کچھ اور اسٹیپس کرنے ہوں گے so that we can get a better answer جی جناب ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا بچوں اس کو نوٹ کرو کہ پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ٹو اور فور کے درمیان اب اسٹارٹ کیا ٹو اینڈ تھری یعنی کہ وہ تھری اور فور والا تو ہم نے پہلے ہی اسکپ کر دیا ہے نا تو اتنی اس لیے جلدی ہمارے پاس minus zero point seven one one آ گیا اب آگے چلتے ہیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہمارے پاس since f x two and three are of opposite signs therefore the root lies between x x two and three ٹھیک ہے نا اب یہ ایکس ٹو اور ایکس تھری کے درمیان اس کا روٹ لائی کرتا ہے second approximation to the root is given by دوبارہ سے وہی فارمولا جان نہیں چھوڑے گا ٹھیک ہے کون سا فارمولا وہی والا جو ہمارے پاس فالس پوزیشن والا ہے جس کے اندر ہم x four is equal to x threes to divide by f x three minus f x two into f x three is equal to two point nine four one five six value of f x four is equal to minus zero point zero two zero seven تو ایک اسٹیپ کے بعد ایک ایپریشن کے بعد آپ کے پاس کیا ایف ایکس فور کی ویلو کیا آ گئی minus zero point zero two zero seven ابھی پھر آپ جائیں دیکھیں آپ جو فالس پوزیشن کی بات کریں کمپیوٹر پروگرامنگ کی بات کریں یہ آپ ایک اسٹیپ جیسا غور سے دیکھیں یہ کسی نے پیچھے کمپیوٹر پروگرامنگ کی ہے نا جب بھی اتنی خوبصورت طریقے سے یہ سائیکلنگ طریقے سے آپ کے پاس یہاں پہ آ کے فٹ ہو جاتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی پوزیشن وہیں پہ ایگزیکٹ وہیں پر ہے کتنی دفعہ بھی میں کروں گا یہ اسی جگہ پر بھی آئے گا جب تک کہ میں اس کو بڑا نہ کروں یا میں چھوٹا نہ کروں یہ بھی کسی نے کہیں نہ کہیں پوزیشن فالس پوزیشن کی بات کی ہوگی coming back to this one تو ہمارے پاس سیکنڈ اٹریشن کے بعد ایکس فور کی ویلو آ گئی two point nine four one five six اور رک جائیں کرنا ہے ابھی ٹائم بھی گزارنا ہے اور اس سوال کو بھی پورا مکمل کرنا ہے what do we observe now we observe that f x two and f x four are of opposite sign the third approximation is obtain from ابھی دو اپروکسیمیشن کر چکے ہیں اب ایک اور اپروکسیمیشن کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس چانسز ہیں گنجائش ہیں اس کو اپنے سولوشن کو بہتر کر سکتے ہیں پھر جناب کیا کہا x five x five is equal to x four minus x four minus x two divide by f x four minus f x two into f x four کیونکہ ایکس ٹو کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں once again x five is equal to x four minus x four minus x two divide by f x four minus f x two into f x four اب یہ جو ویلوز ہم رکھیں گے اس کو کیلکولیٹ کریں گے سمپلیفائی کریں گے اور اس کے بعد کیلکولیشن کرنے کے بعد جو جواب آئے گا that will be equal to two point nine four two seven five now you start calculating the value of f at this point that is x five is equal to minus zero point zero zero one one eight nine six again f x five is equal to what minus zero point zero zero one one eight nine six بہت زیرو کے قریب پہنچ گیا پوائنٹ زیرو زیرو پہ تو زیرو کے بالکل قریب ہی ہے جی once again this procedure can be continue till we get the desire result the first are shown in the following table جی ڈاکٹر صاحب جی ٹو پوائنٹ نائن پر جب ہم نے ویلو لی تو ہمارے پاس فنکشن کی value minus zero point seven one one آئی جب ہم نے next equal nine four one five six کے لیے فنکشنل ویلو یا فنکشن کی value minus zero point zero two seven آئی جو کہ کوائٹ کلوز ٹو زیرو ہے اور پوائنٹ سیون کی نسبت تو بہت ہی کلوز ہے لیکن still if we are not satisfied we go step further اور اگلے پوائنٹ پر ہم ایکس فور کیلکولیٹ کرتے ہیں اور which is two point nine four two seven five اور اس کے اوپر فنکشن کی value minus zero point zero zero one one eight nine six ہے تو اگر ہمیں ایکوریسی دو ڈیسیمل پوائنٹس کے لیے تک چاہیے تو کیونکہ ہم نے فنکشن کو x f x equal to zero لانا ہے تو دو ڈیسیمل پوائنٹ تک تو وہ زیرو آ رہا ہے اور یہاں پر ہم رک سکتے ہیں لیکن اگر if you want further accuracy and more accurate answer تو ہم اس کو اور زیادہ نمبر تک اٹریشنس کر سکتے ہیں مثلا اندر two and maybe I expect the way this function is going کہ ہمیں دو اٹریشنس کے بعد بہت ہی اچھا آنسر ملے گا لیکن یہ آنسر بھی ایکسیپٹیبل ہے اور اب یہ اس میں آبزرو کرنے کی یہ چیز ہے کہ جو یہی ایکویشن جس وقت ہم نے ٹو اور فور کے درمیان کر رہے تھے تو آنسر ہمارا اتنی جلدی نہیں آیا اور we were not getting too close to zero in fact if I remember correctly تو اس میں جو لاسٹ نمبر ہمارے پاس آنسر uh, تھا that was minus one point something جہاں ہم نے روک دیا جبکہ یہاں فورتھ پوائنٹ پہ it's getting very close to zero so what is the difference if we compare the two thing جو دو پارٹ ہم نے لیے پہلا پارٹ یہ تھا کہ the interval lies between two and four and the second part is the interview lies between the interval lies between two and three what is the difference the difference is we observe کہ اگر انٹرول کو نیرو ڈاؤن کر دیا جائے اور فنکشن کے اوپر وہی کنڈیشن امپوز رہے ہیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں اور کیا کنڈیشن ہے کہ f of the first point اس کا جو بھی سائن ہو ایف آف سیکنڈ پوائنٹ اس کا اپوزٹ سائن ہونا چاہیے so that the product is less than zero یہ کنڈیشنز اگر میٹ کرتی ہیں انٹرول اگر نیرو ہو جائے تو ہمیں کم اٹریشنز میں جواب مل جائے گا and we will get to the answer in a fewer number of computations as compared to if you have a larger interval to work with یہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنی جلدی کوئی چیز کنورٹ کر سکتی ہے یعنی جو ہم الگوریتھم جو ہم پروسیجر اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹرمنیٹ تو ہو جائے نہ ختم ہو جائے اور کتنی ایکوریٹلی آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور سے یہ جو آپ کے پاس اکویشن تھی ہمیں پتہ نہیں کہ کس قسم کی اکویشن تھی یہ کاسٹ فنکشن تھا یا نہیں تھا اب جب کاسٹ آپ کے پاس ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کوشش بزنس کے اندر کم سے کم آپ کاسٹ تو نکالیں نا اگر کاسٹ آپ نہیں نکالیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا ہوگا لاس ہوگا نا لاس آپ چاہتے نہیں ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ منیمم لاس ہو جائے منیمم لاس ہو جائے یا چلو ایک روپے کا نقصان ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاسٹ کے آپ قریب پہنچ گئے ایک روپے کا لاس آپ کوئی برداشت کر لیتے ہیں لیکن اگر ہزاروں میں لاس ہو رہا ہے لاکھوں میں لاس ہو رہا ہے تو پھر آپ برداشت نہیں کرتے تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اکویشنس آ رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں کہ کس جگہ سے اکویشنس ڈرائیو ہوئی ہیں یعنی کہ اکویشن جو ہے بولتی ہیں کوئی فنومین کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے کوئی ایک پروسیس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے بزنس پروسیس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوگی اس میں آپ کو بڑا محتاط ہونا پڑا ہو سکتا ہے کہ جو میڈیکل کسی قسم کی ایکویشن ہے جس کے اندر آپ کوئی دوا کی بات کر رہے ہیں کوئی انجیکشن کی بات کر رہے ہیں کوئی اور کسی فزیکل فلامنٹ کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ اور اہم ہوتی ہے اور اس کے اندر ایکوریسی بڑی دیکھنی پڑتی ہے یہ ہم نے پہلے دن بھی بات کی تھی سیکنڈ ڈے بھی ہم نے اس میں کافی سارا ٹائم لگایا تھا آگے چلتے ہیں اس کو اب اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں what is the analysis what is the crux of whatever the calculation we have calculated about that کہ we observe the value of the root as a third approximation is evidently different in both the cases why the value of x five and the interval is consider as two three is closer to the root ٹھیک ہے نا شروع کے اسٹیجز میں تو ڈفرینس کافی آ رہا تھا لیکن جیسے ہی بعد میں چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے تو آپ کے پاس جواب تقریباً وہی آئے گا اس کی important observation is the initial interval x one x two in which the root of the equation lies should be sufficiently small یہی بات چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی لاسٹ لیکچر میں اور آج بھی یہ بات کہی ہے کہ سفیشنٹلی اسمال جو انٹرویل ہے نا اگر اتنا بڑا انٹرویل آپ اس میں ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا آپ جتنا نیرو سے نیرو انٹرویل کریں تو اتنا اچھا ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے اگر بائی سیکشن میتھڈ بڑا انٹرویل لیں گے اس کو پھر آف کرو پھر آف کرو پھر آف کرو اگر پہلے ہی یہ چھوٹا ہے آپ کا کوارٹر انٹرویل ہے تو اس کے اندر ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے اب یہ کمپیوٹر بیچارا کیا کر رہا ہے پیچھے اس کا سی پی یو کیلکولیشن کرتا ہی جا رہا ہے ایک انٹریشن کرے گا دو کرے گا تین کرے گا چار کرے گا پانچ کرے گا لیکن اگر اسی طریقے سے ایک آپ نے سوال دیا لاکھوں لوگ سوال کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی وہ کوئریز ہینڈل کر رہا ہے تو کمپیوٹر سلو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب انٹرنیٹ پہ آپ براؤزنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ تو کیا ہوتا ہے اس کی اسپیڈ بڑی سلو ہو جاتی ہے کیوں اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ اکٹھی کوائری کر رہے ہوتے ہیں اور انفیشینٹ قسم کی کوائری کر رہے ہوتے ہیں اگر ایفیشینٹ کوائری کر رہے ہوں تو اس کے بعد جواب آسانی سے ہو جاتا ہے ابھی پیچھے جو اتنے بھی سرچ انجنس ہیں اگر اس کو ہم تھوڑا سا دیر کے لیے دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں سرچ کر کے لے کے آتے ہیں اور جو ایفیشینٹ سرچ انجنس ہیں جو آپ نے بھی میں کیے ہوں گے میں نام نہیں لینا چاہتا اور میں بھی کرتا ہوں تو اس نے کیا کہ پیچھے ایفیشینٹ الگوریتھمس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اسی قسم کے کوئی پروسیس ڈیولپ کیے ہوئے ہیں جو بڑی ایفیشینٹلی نیرو ڈاؤن کر کے اس کو سرچ کر کے لے آتے ہیں بعض ہو ہوتے ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں میرے طرح کا انفیشینٹ پروگرامر ہوگا وہ سب اس میں لگا دے گا لوپ میں ہی آپ بیٹھے ڈھونڈتے رہیں ڈھونڈتے رہیں لیکن جو ایفیشینٹ پروگرامر ہوگا وہ اس روٹ کے تحت ایسا لے کے جائے گا کہ ڈائریکٹلی اس جگہ سے وہ چیز اٹھا کے لے آئے گا اب انٹرنیٹ پہ ملین اینڈ ملینس لوگ ایٹ ون ٹائم براؤز کر رہے ہیں جو ای میلس ہیں آپ کے پاس کچھ اوپن ہیں کچھ کلوز ای میل سسٹمس ہیں اس کے اندر بھی یہ چیزیں تو یہ جناب طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کتنی اچھی طریقے سے کوئی چیز کو سرچ کریں تو بیسیکلی ایک تو ہم نے آپ کو ایک سالو کرنے کا طریقہ کار بتایا دوسری چیز یہ کہ ایفیشنسی اس کے اندر آپ کے انگرین کر دیے کہ جی آپ نے جو کچھ بات کرنی ہے ایفیشینٹ کرنی ہے تاکہ جو پرپز آپ کا حل ہو جائے تو یہ جناب امپورٹنٹ آبزرویشن ہے کہ the interval should be small یعنی کہ جو آپ نے چوائس کرنا ہے وہ ویری اسپیسیفک ہونی چاہیے ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم ایک ایک ایگزامپل کافی جی، نہیں ہے تو ایک دو ایگزامپل کر لیں گے کوئی حرج نہیں اور اس کے بعد بچوں کے ساتھ کوئی تین چار پانچ ایک ان کو دیتے ہیں ایکسرسائز کے لیے وہ بھی کر لیں تاکہ وہ رواں ہو جائے کو دیکھنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے کہ یہ کویشچن سالو جب ہم سالو کر رہے ہیں تو بڑی آسان لگتی ہے لیکن جب خود کرنے سے پتہ لگتا ہے وہ کتنی آسان ہے کتنی مشکل ہے میں نے پچھلے ایک ایکچرس میں یہ مثال دی تھی جی۔ کہ یہ بھی ایک میکینکل قسم کا میتھمیٹکس ہے میکینکل میتھمیٹکس کیا مراد ہے کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو دوسرا آدمی دیکھتا ہے تو بڑا آسان لگتا ہے لیکن جب وہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھتا ہے تو پھر چلتا ہے ہاتھ پاپ پھول جاتے ہیں اسی طریقے سے جب ہماری جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اگر ٹائر پنچر ہو جائے تو اس کو چینج کرنا آسان کرنا لیکن دوسرے کسی ڈرائیور کو دیکھیں چینج کرنا تو بڑا آسان لگتا ہے یار ایک منٹ میں اس نے کھولا اور نکالا اور چینج کر دیا اسی طریقے سے میتھمیٹکس جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو آسان لگتی ہے جی۔ جب خود کرنے بیٹھ جائیں تو پھر مشکل پھر مشکل اس لیے بچوں سے میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو خود ضرور کریں اور یہی بات میں نے کہی تھی کہ کاپی پینسل سنبھال کے رکھیں ٹھیک ہے جیسی موقع ملے فورن کیلکولیشن کریں اس کو کریں جناب log x minus cos x is equal to zero using this regular falsi یا فالس پوزیشن میتھڈ سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ میں اس کو کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں and then I request you please try to further elaborate on the topic یہ چیز یہ کہ and we have to calculate accurate four decimal places after three successive approximation تو یہ جناب ہم نے کرنا ہے کیا چیز log x minus cos x کو سالو کرنا ہے log x minus cos x to zero کو سالو کرنا ہے لیٹ سی دا سولوشن یہ ہمارے پاس ہے given f x is equal to log x minus cos x we observe that f one is equal to what zero minus zero point five four zero zero three f two two is equal point six nine three one five plus zero point four one one six five which is equal to one point one zero nine three یہ دو کیلکولیشن کی ہیں ہم نے جس میں ایف ون کی ویلو اور ایف ٹو کی ویلو معلوم کی ہے since f one and f two are of opposite signs the root lies between x one is equal to one and x two is equal to two یعنی کہ یہ جو ہم نے ایف ون اور ایف ٹو کی ویلو کیلکولیٹ کی ہے جو log x minus cos x ہمارے پاس ہے فنکشن تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ون اور ٹو کے درمیان اس کا سولوشن لائی کرتا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلیں the first approximation is obtained from وہی formula x three is equal to x two minus x two minus x one divided by f x two minus f x one into f x two and that is equal to minus one point one zero nine three divided by 1.6496 point six four nine six and that is equal to one یعنی ایکس تھری کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کر لی ہے وہی فارمولہ لگایا تھا کون سا formula x two minus x two minus x one divided by f f x x two minus بائیس ملٹی پلائڈ اس کو کیلکولیٹ کیا the value of x three is equal to one point three two seven five f x three جو کیلکولیٹ کیا اس دفعہ پازیٹیوس کے ساتھ zero point zero four two four zero کے قریب قریب تو ہے لیکن فردر امپروو کیا جا سکتا ہے پھر وہی سیم ریٹریشن نا since f x one and f x three are of opposite signs the second approximation is obtained same formula x four کا وہی لگا کے x three minus and so so for x four is equal to one point three two seven five جو بھی کیلکولیٹ کیا تھا minus point three two seven five into point zero four two four divided by point zero four two four plus zero point five four zero three ادھر چیک کر لیجیے گا اگر کسی جگہ کوئی غلطی رہ گئی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا خود بھی کریکٹ کر لیجیے گا میں بھی اس کو دوبارہ سے چیک اور ری چیک کر لوں گا ڈاکٹر صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ذرا سا چیک کر لے گے ہم دونوں نے مل کے بیٹھ کے بنایا ہے ہو سکتا ہے کسی وقت کسی جگہ پر کوئی ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی ہو ایف ایکس فور جو ہمارے پاس آیا one point two four eight one six into ten to the power minus three ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ ڈیسیمل فردر اس طرف تین دفعہ آپ نے بڑھانے ہیں ون پوائنٹ تھری یہ ہونا چاہیے تھا ہمارے پاس کیا آیا ونس اگین ایکس فائو اس کو کیلکولیٹ کیا وہی فارمولا لگایا کیلکولیشن کیا اور آپ نے تو پہلے کر لیا کیلکولیشن جی صحیح کہاس فائیو ٹو ون پوائنٹ اور f x five five is equal to two two zero point six four ten the power minus four therefore the required real root is one point three three zero zero وہی اسٹیپ کیے وہی طریقہ کار کیا وہی فالو کیا اور یہ جناب ہم نے جواب نکالا جی ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے اگر آپ اس کو جی اس میں بیسیکلی ہم نے زیادہ فردر ایلیبوریٹ کرنے کا تو کوئی ضرورت پرابیبلی نہیں ہے کیونکہ میتھڈ وہی ہے ہم دو تین بار ان کو کر چکے ہیں صرف اس میں آبزرویشنز ہیں ایک دو جو میں جن پر اسٹوڈنٹس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس فنکشن کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی جلدی we have come closer to the root اور and the accuracy that we have developed is to the level of ten to the power minus four یعنی بہت ہی اچھا آنسر ہے very close to zero five decimal points تک فور ڈیسیمل پوائنٹس تک زیرو uh, آتا ہے and this is the best answer that we have obtained so far جتنی بھی ایگزامپلز ابھی تک کی ہیں ان میں تو regular falsi method it means if used properly and if chosen for a suitable function can be very handy it can be very useful and it converges to the solution very quickly تو ہم نے جو میتھڈ ابھی تک کیے اس میں آج ہم نے بائی سیکشن میتھڈ کو ڈسکس کیا اس کے ساتھ ہم نے ریگولر فالسی میتھڈ کو ڈسکس کیا بائی سیکشن میتھڈ اور ریگولر فالسی میتھڈ دونوں میتھڈز لینئر آڈر کے کہلاتے ہیں اور یہ پرپورشنیٹ چلتے ہیں اور سلو لی کنورج ہوتے ہیں اور we are very lucky if they converge is very quickly تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں بائی سیکشن میتھڈ گو کے بہت it can be very time consuming sometimes taking in two hundred of steps before we can reach the right answer یہ جو ایگزامپلز ہم نے ابھی کنسیڈر کی یہ ریلیٹیولی سمپلر ایگزامپل ہیں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لیکن ایکچوئل آنسر میں sometimes the functions the that we can consider can be much more complex تو اس صورت میں بہرحال bisection method as a surety that it will take you to the answer no matter how many steps اور اگر ایفیشینٹ کمپیوٹر آپ کے پاس ہے high speed computer then that could be useful اور سیکنڈلی کچھ ایگزامپلز ہم نے ریگولر فالسی میتھڈ سے کی ریگولر فالسی میتھڈ میں جو کہ میتھڈ آف فالس پوزیشنز ہے اٹریشنز بار بار کرنی پڑتی ہیں but if you have narrow interval if you can choose an interval in a way that it is sufficiently narrow تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم بہت اچھا answer very close to zero we can find in very few steps doctor صاحب جی جناب میرا خیال میں وقت ختم ہو گیا ہے بچوں سے اجازت لیں ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کہ پھر ایڈوائز کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا ایکسرسائز جاری رکھیے گا مینٹل فزیکل اور میتھمیٹکس اگلے لیکچر میں نیومیریکل انالیسس کے لیکچر نمبر فائیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ اجازت جی السلام علیکم السلام علیکم